اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنی لیے ناگوار ہے اور ان کی زبان جھوٹ کہتی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے تو اب ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں